بچہ جو سورج کے ساتھ کھیلتا تھا ہنومان جب چھوٹا تھا تو بہت شرارتی بندر تھا وہ کسی بھی چیز سے ایک کھیل بناتا اس کی ماں انجانا اسے بالکل سنبھال نہیں سکتی تھی ایک بار ہنومان نے دیکھا کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے اس نے آسمان کی طرف دیکھا وہاں سورج تھا یہ ایک بڑے سرخ پھل کی طرح تھا اوپر اوپر اس نے اسے پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی میں تمہیں کھانے جا رہا ہوں اس نے کہا سورج خوش نہیں تھا اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہنومان نے پورے آسمان میں اس کا پیچھا کیا دن رات میں بدل گئی اور رات دن میں بدل گئی تعقب جاری رہا ہنومان کے لیے کتنا خوشگوار کھیل سورج جانتا تھا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے اس نے اندر کو پکارا جب اندر نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اسے بہت غصہ آیا اس نے ہنومان کو بجلی کی تیز چمک سے مارا ہنومان کا سانس رک گیا وہ گرنے لگا ہنومان کے الہی باپ وایو نے اسے درمیان میں پکڑ لیا تم ایک چھوٹے بچے کو ایسا کیسے مار سکتے ہو اس نے اندر پر غصہ کیا ہوا وایو کی تیز رفتار اب ایک گہرا سانس لیا اور دنیا کی تمام ہوا کو پی لیا سمندری طوفان سائکیلوین ایرکین اور ٹورناڈو پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیے پہاڑ ہلنے لگے سب لوگ گھبرا گئے وہ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگے تب وایو بولا میرے بیٹے کی سانس بحال کرو اور میں اسے دنیا میں بحال کروں گا وہ ہنومان کو زمین کے اندر لے گیا اور انتظار کرنے لگا ہوائیں تھم چکی تھیں درخت اور پھول اور جھاڑیاں اور بیلیں اور انسان اور جانور تمام جاندار سانس کے لیے ہانپ رہے تھے جلد ہی کہیں سے کوئی آواز نہ آئی ہوا کے بغیر زمین مر رہی تھی دیوتا گھبرانے لگے برا کرم اندر کو معاف کر دیں انہوں نے کہا اور ہنومان نے دوبارہ زندگی کا سانس لیا انہوں نے ہنومان کو محفوظ رکھنے کے لیے تحفہ بھی دیا گرج اور بجلی آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں ان پرواز کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اپنی شکل اور سائز تبدیل کر سکتے ہیں اس طرح انہوں نے ہنومان کو خصوصی طاقتوں سے نوازا لیکن وایو مطمئن نہیں تھا کیا میرا بیٹا ان خصوصی طاقتوں کو استعمال کرنا جانتا ہے وہ عقل کے بغیر بیکار ہیں اس نے دیوتاؤں سے کہا فکر نہ کرو دیوتاؤں نے کہا ہنومان اپنی عقل کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی طاقتوں کے لیے بھی مشہور ہوں گے آخر وایو نے سانس چھوڑی ہلکی ہلکی ہوائیں چلنے لگیں ساری زمین پر انسان جانور اور پودے زندگی کی طرف لوٹ آئے